عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے بعد میں داخل ہونے والا اور دوزخ سے سب سے بعد میں نکلنے والا وہ شخص ہوگا جو گھسٹ کر نکلے گا اس سے اس کا رب کہے گا جنت میں داخل ہو جا وہ کہے گا میرے رب جنت تو بالکل بھری ہوئی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تین مرتبہ اس سے یہ کہے گا اور ہر مرتبہ یہ بندہ جواب دے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے پھر اللہ فرمائے گا تیرے لیے دنیا کے دس گناہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو گیارہ